حضرات محترم اس وقت سٹیج پر خواجہ خاجگان حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحم اللہ کے بڑے فرزند جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نائب امیر ہے حضرت صاحبزادہ عزیز احمد صاحب تشریف فرما ہے اور ان کے ساتھ حضرت خواجہ خاجگان حضرت خواجہ خان محمد صاحب کے جانشین حضرت پیر و مرشد حضرت مولانا خواجہ خلیل احمد صاحب سٹیج پر تشریف فرما ہے اور میں آپ کو یہ بھی خوشخبری سنا دوں کہ حضرت امیر مرکزیہ حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی صاحب دامت ورکات ملالیہ بھی تشریف لا چکے ہیں کچھ ہی دیر بعد آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما ہوں گے اسٹیج پر ہمارے بہت سارے اکابر تشریف لا چکے ہیں بہت سارے تشریف لا رہے ہیں میں ایک بار پھر ان دوستوں سے درخواست کروں گا جو ادھر ادھر پھر رہے ہیں وہ پنڈال میں تشریف لائیں اس پروگرام کا آغاز ہمیشہ دعا سے ہوتا ہے اور ایک طویل عرصہ اس پروگرام کے آغاز اور دعا امیر خواجہ خاجگان حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے رہے حضرت ہی کی زندگی میں حضرت خواجہ عزیز احمد صاحب دامت برکات ملالیہ حضرت کے حکم سے اس کے ابتدائی کلمات اور جو ہے دعا فرمایا کرتے تھے آج بھی سٹیج پر تشریف فرما ہے اور عالمی تحفظ ختم نبوت کے نائب امیر مرکزیہ بھی ہیں میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ افتتاحی کلمات کے ساتھ دعا کے ساتھ پروگرام کا آغاز فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات گرامی آپ سب حضرات کی اور ہماری یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فانی زندگی میں ایک دفعہ پھر ختم نبوت کے حوالے سے چناب نگر میں اس ختم نبوت کانفرنس میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے یہ کانفرنس عام روٹین کے جلسوں اور کانفرنسوں کا حصہ نہیں ہے یہ ایک سلسلہ تو ذہب ہے آپ حضرات بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ اس کانفرنس میں شریک ہونا اس میں اپنی حاضری لگوانا ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اور ذریعہ نجات سمجھتے ہیں اور ہمارا یہ یقین ہے کہ اس کانفرنس میں حاضر ہونے سے ہماری قبریں اللہ تعالیٰ روشن کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے آپ نے اشتہار پہ دیکھا کہ بتیسویں سالانہ کانفرنس یہ بتیسویں سالانہ کانفرنس اس حوالے سے ہے کہ بتیس سال پہلے یہاں چناب نگر میں اس کا انعقاد ہوا پہلی دفعہ اس وقت شروع شروع کی بات تھی صرف ہمارے یہاں دو کمرے تھے ان دو کمروں کے باہر ہم نے ایک سٹیج لگایا چند دوست احباب اکٹھے ہو گئے اور ہم نے یہ کانفرنس کر لی اس کانفرنس کے جو زامات تھے آج وہ ہم میں نہیں ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے لیکن ان کے خلوص اور ان کی دعاؤں اور ان کی برکتوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کانفرنس اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کے اعلیٰ درجات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو شامل کر رکھا ہے اس سے پہلے یہی کانفرنس چنا چنیوٹ میں ہوتی تھی اس لیے کہ یہاں کسی بھی مسلمان کو داخلے کی اجازت نہیں تھی جب انیس سو چورہتر میں ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں پر یہ مسلم کالونی کی اجازت دی اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک خطۂ زمین مختص ہوا یہاں پہ یہ آبادی ہوئی اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کو یہاں مرکز ادا کیا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وسیع و عریض جگہ مجلس کو اسی ختم نبوت کی برکت سے عطا کی ہے چنیوڑ سے پہلے یہی کانفرنس کا میں ہوا کرتی تھی اس وقت اس کے شرکا میں حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابر اس کا افتتاح فرماتے تھے اور اس کانفرنس کی رونق ہوا کرتے تھے قادیانیوں کا جلسہ جہاں بھی ہوا ہمارے اکابر نے ان کا تعاقب کیا وہ قادیان میں جلسہ کرتے تھے ہمارے حضرات اس کے مقابلے میں وہاں پہ کانفرنس کرتے تھے پھر وہ وہاں سے چناب نگر میں منتقل ہو گئے ہمارے حضرات پہلے چنیوٹ میں کانفرنس کرتے رہے اس کے مقابلے میں اب یہاں یہ کانفرنس ہو رہی ہے تو یہ ایک مشن کی کانفرنس ہے ایک کاز کی کانفرنس ہے اور اس کی تاریخ تقریباً ڈیڑھ سو سال پر محیط ہے اس لیے اس کانفرنس میں شرکت کو عام جلسے میں شرکت یا عام کانفرنس میں شرکت کے برابر نہ سمجھا جائے اس کی اپنی ایک الگ حیثیت ہے اس کا الگ اپنا ایک مقام ہے اس کی اپنی ایک برکتیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر انتظام یہ کانفرنس ہوتی ہے آپ مجلس کی دعوت پہ تشریف لاتے ہیں مجلس کے ذمہ داران مجلس کے کارکن مجلس کے خدام مجلس کے مبلغین شبانہ روز آپ کی خدمت میں یہاں پہ مصروف رہتے ہیں اور اپنی طرف سے اپنی پوری کوشش میں ہوتے ہیں اور اس بات پہ کوشاں رہتے ہیں کہ یہاں آنے والے مہمانوں کو کچھ تکلیف نہ ہو ان کو کوئی پریشانی نہ ہو کھانے پینے کی تکلیف نہ ہو پانی کی تکلیف نہ ہو اور کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے لیکن چونکہ یہ ایک دور دراز جگہ پہ کانفرنس ہوتی ہے اور یہاں پہ اس کا عارضی سارا انتظام ہوتا ہے کوشش کے باوجود دوست احباب کی آمد اور حاضری اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم جتنی بھی کوشش کریں ہم آپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتے اس لیے آپ حضرات سے وقت سے پہلے میں معذرت چاہوں گا کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو کوئی تکلیف ہو کھانے پینے میں پانی وغیرہ کی تو اس کو جہاد کا حصہ سمجھتے ہوئے اس پہ صبر کریں گے اس میں ہماری نیت کا دخل نہیں ہے ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم خدمت کا پورا حق ادا نہیں کر سکتے یہاں پہ نظم یہ ہے کہ یہاں کاؤنٹر بنا ہوا ہے دوسری سائڈ میں برامدے میں وہاں کھانے کے ٹوکن ملتے ہیں ایک بہت معمولی سی رقم دے کر آپ وہ ٹوکن لے لیں اور یہاں دو ٹائم کا کھانا ناشتہ آپ کو اس ٹوکن پہ ملے گا آپ اطمینان سے کھانے کے ٹائم پہ جائیں اور اپنا کھانا تناول فرما کے آئیں جمعہ کل جمعہ ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ کل جمعہ کی نماز ہم اسی پنڈال میں پڑھیں گے اور صحیح ٹائم پہ جمعہ ہوگا اور اس کانفرنس کا سلسلہ جاری رہے گا جمعے میں تمام حضرات کوشش کر کے اس ٹائم پہ یہاں حاضر ہوں مسجد سے پہلے یہاں پہ جمعہ ہوگا اور جو لوگ جو دوست احباب یہاں جمعے میں شریک نہ ہو سکیں کسی وجہ سے رہ جائیں تو اس جمعے کے بعد پھر مسجد میں جمعے کا انتظام ہے وہ حضرات وہاں پہ جا کر جمعہ پڑھ لیں گے تو اب سے یہ کانفرنس کا افتتاح ہو رہا ہے میں اپنے دوست احباب سے گزارش کروں گا کہ چونکہ ہم یہاں عقیدے کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے اور اپنے آپ کے لیے ذریعہ نجات سمجھنے کے حوالے سے اس کانفرنس میں شریک ہوتے ہیں تو میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ بجائے ادھر ادھر گھومنے کے گپیں لگانے کے ٹائم ضائع کرنے کے جتنے دو احباب بھی یہاں آئیں تو وہ یہاں آ کر پنڈال میں رہیں بیانات سنیں خطابات سنیں اور اپنی حاضری کو بھرپور کریں جزاکم اللہ تعالی افتتاحی کلمات فرما رہے تھے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نائب امیر مرکزیہ حضرت خواجہ عزیز احمد صاحب